اقیل بن خالد اور صالح دونوں نے ابن شہاب زہری سے یونس کی زہری سے حدیث کے مطابق اور اسی کی سنت سے بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اڑتیس